رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے رب دل جلال تو سب سے کریم ہے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے روید الجلال تو سب سے عظیم ہے اے رب گے تو سب سے عظیم ہے عادل گے مستجیب گے بے حد حلیم ہے بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے عادل گے مستجیب گے بے حد حلیم ہے بندے پہ اپنے سب سے زیادہ رحیم ہے ہر شے سے آشنا ہے خبیر و علیم ہے ہر شے سے آشنا ہے خبیر و علیم ہے خالق ہے کائنات کا رب کریم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے واحد ہے تو کہ تیرا کوئی مشترک نہیں تو پاک لا زوال ہے کچھ اس میں شک نہیں واحد ہے تو کہ تیرا کوئی مشترک نہیں تو پاک لا زوال ہے کچھ اس میں شک نہیں واقف تیرے رموز سے جبریل تک نہیں واقف تیرے رموز سے جبریل تک نہیں تیرا کلا میں پاک کلا میں کریم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے رازق ہے تو ہر ایک کا پروردگار ہے جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے رازق ہے تم ہر ایک کا پروردگار ہے محتاج تیرے سب ہے تو با اختیار ہے محتاج تیرے سب ہے تو با اختیار ہے حاجت روا ہے تو ہی غفور الرحیم ہے اے دل الجلال تو سب سے عظیم ہے اے دل جلال تو سب سے عظیم ہے مولا ہے دو جہان کا بندہ نواز ہے ہر شے تیری رگین ہے تو بے نیاز ہے مولا ہے تو جہان کا بندہ نواز ہے ہر شے تیری رگین ہے تو بے نیاز ہے مالک ہے ہست تو بود کا تو کار ساز ہے مالک ہے ہست تو بود کا تو کار ساز ہے واحد ہمارے بخت کا تو ہی قسیم ہے اے رب جلال تو سب سے عظیم ہے اے رب جلال تو سب سے عظیم ہے ہم ذکر تیرے نام کا صبح و مسا کریں جی چاہتا ہے سجدے پہ سجدہ کیا کرے ہم ذکر تیرے نام کا صبح و مسا کرے جی چاہتا ہے سجدے پہ سجدہ کیا کرے کس طرح شکر غم تیرا مولا ادا کرے کس طرح شکر غم تیرا مولا ادا کرے قلب جمیل میں تو ہمیشہ مقیم ہے اے دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے دل جلال تو سب سے عظیم ہے اے دل جلال تو سب سے عظیم ہے رب دل جلال تو سب سے عظیم عظیم ہے اے رب دل جلال تو سب سے عظیم ہے